السلام علیکم آج جناب ہمارا تیسواں لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ڈیٹا ٹائپس کی ویریبلس کی اور آپریٹرس کی اس لیکچر میں ہم نے جو خاص بات ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں آپ کو بتائی تھی کہ جاوا اسکرپٹ میں کوئی ایکسپلسڈ ڈیٹا ٹائپس نہیں ہوتے لیکن جاوا اسکرپٹ ریکگنائز کرتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ نومیرک ٹائپ کا ہو سکتا ہے یا پھر اسٹرنگ ٹائپ کا ہو سکتا ہے یا پھر بولین ٹائپ کا ہو سکتا ہے اور آخر میں اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو جاوا اسکرپٹ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہے انڈیفائنڈ ٹائپ کا پچھلی بار اس کے علاوہ ہم نے ویریبلس اور لٹرلس کے بارے میں بھی بات کی تھی اور آپریٹرس کا بھی کچھ تذکرہ کیا تھا لٹرلس کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو جاوا اسکرپٹ کے اکثر اسٹیٹمنٹس میں آتے ہیں یہاں پہ چیزیں اسی طرح نظر آتی ہیں جس طرح وہ ہیں یعنی یہاں پہ ون لکھا ہو سکتا ہے اگر وہ ایک نمبر ہے یا پھر کوئی لٹرل اسٹرنگ لکھا ہو کسی کا نام لکھا ہو تو اس کو ہم ڈبل کوٹس میں سنگل کوٹس میں لکھتے ہیں یا پھر کوئی بولین ویلیو یعنی ٹرو یا فالس ان سب چیزوں کو ہم لٹرلس کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ویریبلس کا رسکہ کیا تھا which is a very important concept variables جو ہیں وہ وہ کنٹینرز ہوتے ہیں وہ کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر ویلیوز اسٹور کی جاتی ہیں ویریبلس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں through reference instead of actual value اور جس طرح میں نے ایگزامپل دی تھی کہ بجائے ہم اس کی بات کریں کہ ہوٹل روم کے ایک خاص گیسٹ کا کیا نام ہے ہم ان کو ریفر کرتے ہیں through the number of the room that guest is staying in تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں عبد الحلیم صاحب ہم کہیں گے وہ گیسٹ جو کمرہ نمبر 104 میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا بعض سچویشن میں فائدہ ہوتا ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ویریبلس جو ہیں ان کو جاوا اسکرپٹ میں ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کریں تو یہ اچھی پروگرامنگ پریکٹس ہے اور یہ بھی کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک ویریبل کو as a local variable declare کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ ہم فیوچر کے لیکچرز میں ضرور آپ کے ساتھ کریں گے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ کے جو ویریبلس ہیں دے آر ڈائنامکلی ٹائپڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ویریبل اس میں کسی وقت بھی آپ کسی بھی ٹائپ کی چیز اسٹور کر سکتے ہیں اور یہ کہ ایک ویریبل کی ٹائپ یعنی اس میں اگر آپ نے ایک چیز رکھ دی تو اس کی ٹائپ جو ہے وہ وہ کوئی پتھر میں لکیر نہیں ہے جب پروگرام چل پڑا ہے تو درمیان میں کہیں جا کے اگر کسی چیز میں آپ نے ایک نمبر اسٹور کیا تھا اب وہاں پہ ایک اسٹرنگ اسٹور کر دیں جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ کے ویریبل جو ہیں دے آر ڈائنامکلی ٹائپڈ یعنی ان کی ٹائپ ڈائنامک ہے اس میں آپ جو اسٹور کریں گے وہی اس ویریبل کی ٹائپ بن جاتی ہے ہم نے جاوا اسکرپٹ کے آپریٹرز کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں کمپیرزن کے آپریٹرز ہیں لاجیکل آپریشنز ہیں اور اس کے علاوہ اسٹرنگ آپریٹر یعنی کنکیٹنیشن والا ایک آپریٹر جو ہے اس کی بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی ایک چیز وچ از کوائٹ امپورٹنٹ اور جس کے بارے میں ہم فیوچر کے لیکچر میں مزید آپ سے بات کریں گے وہ یہ کہ کامنٹس آر ویری امپورٹنٹ یعنی اگر آپ کے کوڈ میں کامنٹس ہیں اس سے ایک ریڈر یعنی ایک پڑھنے والا جو آپ کا کوڈ پڑھ رہا ہے اس کو خاصی آسانی پیدا ہو جاتی ہے in a way comments let the let the code speak for itself کسی کو آ کے سمجھانا نہیں پڑتا کہ یہاں میں یہ کر رہا ہوں یہاں پہ میں وہ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں وہ سارے کا سارا کوڈ جو ہوتا ہے کامنٹس کی وجہ سے بہت ریڈیبل ہو جاتا ہے so it's a very good practice that you should try to acquire کہ جب آپ کوڈ لکھیں اس میں جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ کامنٹس ضرور ڈالیں um, ایک پیس آف کوڈ میں نے آپ کو پچھلے دکھایا تھا اس کو ہم ایک بار پھر ریویو کر لیتے ہیں یہ وہی ڈس سے بائنری کی کنورژن جو ہے اس کا جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایکس ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک آپریٹر لگایا ہوا ہے یہ اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے اس کے بعد 75 یعنی کہ ایک لٹرل ہے X is equal to seventy five اب آپ یہ بتائیے یہ ایکس جو ویریبل ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا بن جائے گی جب یہ لائن ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے جی ہاں اس کی ٹائپ جو ہوگی نومیرک ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے ایک نومیرک لٹرل سٹور کر دیا ہے نیکسٹ جو ہے وائی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اس کی ٹائپ ہوگی اسٹرنگ ٹائپ کیونکہ اس کے اندر ہم ایک اسٹرنگ اسٹور کر رہے ہیں یہ اسٹرنگ ایمٹی اسٹرنگ ہے اس وقت یعنی ڈبل کورس ڈبل کورس بیچ میں کچھ نہیں لیکن اٹس اے اسٹرنگ تو وائی جو ہے اس کی ٹائپ آٹومیٹکلی اسٹرنگ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ اسٹور کیا ہے ان پہلی دو لائنوں میں آپ ایک اور چیز جو دیکھ رہے ہیں کہ دو کامنٹس بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں تو جاوسکرپٹ میں کامنٹس جو ہیں اپنی لائن میں بھی دے سکتے ہیں یعنی ان کی اپنی ایک ایسی لائن ہوتی ہے جس میں صرف کامنٹ ہی ہو اور اگر آپ چاہیں تو ایک لائن جس میں آپ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے لکھ لیا ہوتا ہے جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد سیمی کولن آپ نے ڈال دیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کامنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اسے نیکسٹ لائن جو ہے اس میں ایک لوپ شروع ہوتا ہے اور یہ لوپ شروع ہوتا ہے وائل کے کی ورڈ سے اس وائل کے کی ورڈ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے یہ ایک کمپیرزن یہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کے بیچ میں جو چیز ہے وہ ایک آپریٹر آپریٹر ہے ہے اس سے نیکسٹ لائن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ پرسنٹیج کا سائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے موجولس آپریٹر اور اس سے اگلی لائن میں آپ کو ایک میتھ ڈاٹ فلور لکھا نظر آ ہوگا یہ ایک میتھڈ ہے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے میتھ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ میں فلور اس کا ایک میتھڈ ہے آخری چیز جو اس کوڈ کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ آخری لائن میں جو ایک ایکول کا آپ کو سائن نظر آ رہا ہے ایکول کا سائن عموماً یوز ہوتا ہے کس چیز کے لیے اسائنمنٹ کے لیے لیکن یہاں پہ it is not being use as a assignment operator یہاں پہ کیونکہ یہ ڈبل کوٹس کے اندر ہے اس لیے it's not an operator any more it's like a string literal یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کوڈ میں ضرورت ہے کہ اس کو ایز اے اسٹرنگ لٹرل ہی یوز کیا جائے کیونکہ ہم نے کچھ دکھانا ہے کہ Y is equal to something تو اگر یہ جو ایکول کا سائن ہے بغیر کوٹس کے ہو تو اٹس این آپریٹر لیکن ایکول کا سائن اگر کوٹس کے بیچ میں آ جائے تو اٹ بیکمس اسٹرنگ لٹرل تو یہ تو تھی پچھلی طرح کی باتیں آج ہم نے اپنی یہ جو ویب ڈیولپمنٹ کی سیریز ہے اس کی ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا ہے اور آج ہم جاوا اسکرپٹ کے دو کی فیچرز کی بات کریں گے ایک تو یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں فلو کیسے کنٹرول کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں ڈیسیزن کیسے لیے جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں لوپنگ کس طرح کرتے ہیں لوپس یعنی چیزوں کو اگر ریپیٹڈلی کرنا ہو تو اس کا جاوا اسکرپٹ میں کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے یہ دونوں چیزیں پہلے دیکھی تو ہوئی ہیں یعنی ڈیسیزن میکنگ اور لوپنگ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے جب ہم بات کر رہے تھے الگوریدمس کی لیکن آج ان کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے یوزنگ جاوا اسکرپٹ تو جہاں تک فلو کنٹرول یا ڈیسیزن میکنگ کا تعلق ہے وہاں پہ ہم جاوا اسکرپٹ کے دو پرٹیکولر کانسٹرکٹ یوز کریں گے ایک تو اف والا کانسٹرکٹ ہے اف اور ایلس والا اور دوسرے والا جو ہے وہ ہے سوئچ والا کانسٹرکٹ جہاں تک لوپنگ کا تعلق ہے اس میں ہم وائل لوپس کی بات کریں گے اور فور لوپس کی بات کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہی جو چار کانسٹرکٹس ہیں ان کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں تو مختلف ایگزامپلس کے ذریعے ہم آپ کو ان کا فنکشن دکھانے کی کوشش کریں گے تو پہلے تو جناب بات کرتے ہیں فلو کنٹرول کی فلو کنٹرول اس کو ہم ڈسیزن میکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو چیک کرتے ہیں اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو آپ کچھ کرتے ہیں ورنہ آپ کچھ اور کرتے ہیں ایلگریزن کے کورس ایلگریزن کے لیکچر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا تو اس میں جو آپ کو فلو چارٹ ہم ڈیسیزن میکنگ کا دکھایا تھا وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائمنڈ ہے اس میں وہ کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اور پھر دو آلٹرنیٹس ہوتے ہیں اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو آپ ایک طرف جاتے ہیں اگر فالس ہوگی تو آپ دوسری طرف جاتے ہیں اس ڈائگرام میں کی چیز جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ایک ہی ہے اور ایگزٹ پوائنٹ بھی ایک ہی ہے یعنی it's a single entry single exit structure تو ہوتا کیا ہے اس میں اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نے آپ کے پاس دو کورسز آف ایکشن ہوتے ہیں آپ کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ یہ والا کورس آف ایکشن کرتے ہیں یا کہ دوسرے والا اسکرپٹ میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے دو طریقے آج ہم دیکھیں گے ایک ہے اف ایلس والا کانسٹرٹ اور دوسرا ہے سوئچ والا سب سے پہلے ہم اف والے کانسٹرٹ کو دیکھتے ہیں اس کو ہم پہلے بھی آج سے پہلے بھی اگزامپل میں یوز کرتے آئے ہیں لیکن آج اس کو ہم تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if day is equal to Sunday then Bhola is equal ٹو کول یعنی یہ جو ویریبل بھولا ہے اس کی ویلو کو آپ کول cool سیٹ کر دیں اگر day is equal to Sunday تو یہ جو ڈیز اکول سنڈے ہے that is the condition that we are going to check اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تب وہ جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ایگزیکٹ کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیمی کولن سے ٹرمنیٹ ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے یہ اف والی اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہے اس کو عموماً دو لائنز میں لکھا جاتا ہے تو یہ یہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اف سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور سیمی کولن پہ ختم ہوتی ہے کہ اف ٹو سنڈے بھولا کول سو ہم نے یہاں پہ ایک ایک ڈیسیجن لیا ہے ہم نے کنڈیشن چیک کی ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو اس کے بعد جو ہم نے ایک ایکشن لکھا ہوا ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ورنہ ہم نہیں کرتے یعنی اگر if day is not to Sunday تو کیا کرنا ہے وہ ہم نے کچھ نہیں اس کا تذکرہ کیا ہم نے صرف یہ کہا اف اٹ از سنڈے تو یہ ایکشن جو ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں اچھا یہ تو وہ کیس ہو گیا کہ اگر ہم نے ایک کنڈیشن چیک کی اور اس کے بعد ایک ایکشن لے لیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کنڈیشن کو چیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو آپ ملٹیپل ایکشنز لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اس کا طریقہ خاصا آسان سا ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تو اف لکھتے ہیں پھر کنڈیشن لکھتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کرلی بریس ایک لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ملٹیپل اسٹیٹمنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ان کو لکھتے ہیں اور آخر میں ایک الٹا کرلی بریس لگاتے ہیں یعنی ایک لحاظ سے اوپر کرلی بریس سے ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا اور نیچے اسے کلوز کر دیا اب ہمیں اٹس اپ ٹو اس کہ ہم یہ دونوں کرلی بریسز جو ہیں اس کے بیچ میں جتنی مرضی اسٹیٹمنٹ لکھیں میں تو آپ کو صرف تین دکھا رہا ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہوگا کیا اگر اس کو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ if day is equal to Sunday تو جناب تین چیزیں آپ نے کرنی ہے پہلی یہ کہ بھولا از اکول ٹو کول دوسرا mood is equal to great clothing is equal to casual لیکن کی پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیشن چیک کی اور ہم نے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کیا اگر وہ کنڈیشن ٹرو تھی تو کی پوائنٹ جو ہے وہ یہی کہ آپ ایسے موقع پہ جب آپ نے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو تقریباً ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہو وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ یہ جو کرلی بریسز ہے اس میں ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو ڈال لیں تو جاوا اسکرپٹ سمجھتی ہے کہ یہ سنگل اسٹیٹمنٹ ہی ہے تو ان کرلی بریسز کے ذریعے آپ ملٹیپل اسٹیٹمنٹ کو اکٹھا کر کے ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ہمیں خاصی نظر آئیں گے اس کا ہم تھوڑا سا بھی تذکرہ کریں گے لیکن ایک چیز آپ یہاں پہ ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ جو کرلی بریس جس سے ہم کلوز کر رہے ہیں اس کے بعد سیمی کولن کوئی نہیں ہے کرلی بریسز کے بیچ میں جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے سب کے بعد سیمی کولن ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو کلوزنگ کرلی بریس ہے اس کے بعد سیمی کولن نہیں آتا جس طرح کے عموماً جاوا اسکرپٹ کی ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد آیا کرتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیں کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں بھائی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جاوا اسکرپٹ بعض جگہوں پہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ الاؤ کرتا ہے لیکن آپ وہاں پہ ملٹیپل اسٹیٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے یہ ہیں کہ ان ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دس از اے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ اور اکٹھا کس طرح کرتے ہیں ان کو گروپ کیسے کرتے ہیں یوزنگ دیز کرڈی بریسز یوں اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ فنش ہوتی ہے بیچ میں جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آپ ڈالیں گے وہ آپ کی مرضی ہے تو ایک لحاظ سے آپ یہ اسٹیٹمنٹس کا ایک بلاک سا بنا دیتے ہیں لیکن as far as Java is concern وہ صرف ایک ہی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ہیں اصل میں لیکن کرلی بریسز کی وجہ سے وہ ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیچر ہے جاوا اسکرپٹ کا اور اس بات کا خیال رکھے میں دوبارہ اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ کلوزنگ کرلی بریس جو ہے اس کے بعد سیمی کولن نہیں ڈالا کرتے اور یہ بھی میں ایک چیز ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اٹس اپ ٹو یو کہ کرلی بریس کے بیچ میں آپ کتنی اسٹیٹمنٹ ڈالتے ہیں آپ تین میں نے آپ کو ڈال کے دکھائی آپ دس بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو ایک بھی ڈال دیں یا کچھ بھی نہ ڈالیں it does not make a difference اب جناب ہم ایک اور اف کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی اس سے ذرا اس جیسی چیز ہے لیکن مختلف پہلے ہم نے یہ کیا تھا وہ جو ہم نے ایکشنز لیے تھے ان کو اکٹھا کر دیا تھا ان کو کمپاؤنڈ کر دیا تھا یہاں پہ ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ کنڈیشن ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہم صرف ایک کنڈیشن کو چیک کر رہے تھے لیکن یہاں اس ایگزامپل میں ہم دو کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں ان کو اور کرتے ہیں آپس میں اور کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے یا یہ کنڈیشن ٹرو ہے in other case combined condition جو ہے وہ ٹرو ہوگی تو ہم یہاں پہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ if day is equal to Sunday اور if day is equal to Saturday دونوں میں سے کوئی بھی ہو یعنی دن سنڈے کا ہو یا سیٹرڈے کا ہو یہ اوپر والی اف اسٹیٹمنٹ جو کنڈیشن ہے یہ ٹرو ہوگی if any of those two is true then یہ تینوں اسٹیٹمنٹ جو اس کے بعد لکھی ہوئی ہیں یہ ایگزیکیوٹ ہوں گی اسی چیز کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکینڈ از اکول ٹو پہلی کنڈیشن اور دوسری condition weekend is equal to day is equal to Sunday اور day is equal to Saturday تو یہ ہم نے ایک نیا ویریبل ڈیفائن کر دیا یہ ویریبل کس ٹائپ کا ہے بائی یہ ویریبل جو ہے بولین ٹائپ کا ہے کیونکہ دیکھے نا ڈیز اکول ٹو سنڈے جو ہے اٹس اکول ٹو ٹرو اور فالس اسی طرح از اکول سیڈ جو ہے اٹ ٹرو اور فالس تو ان دونوں کو اگر آپ اور کریں گے آپس میں تو جواب کیا آئے گا آئی در ٹرو اور فالس تو ویکینڈ کی ویلو جو ہوگی یا ٹرو ہوگی یا پھر فالس ہوگی اس کا مطلب ویکینڈ جو ہے ایک بولین ویریبل ہے تو اب ہماری جو اف اسٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ذرا آسان لگتی ہے ہم کہتے ہیں اف ویکینڈ اور اس کے بعد ہم نے وہ تینوں اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی اف ویکینڈ کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ if weekend is equal true do all these otherwise don't do anything next جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہو گئی کہ کنڈیشن چیک کی صحیح ہوئی تو کچھ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر لیں لیکن بعض اوقات آپ کچھ اور بھی چاہتے ہیں آپ ایک آلٹرنیٹ ایکشن بھی چاہتے ہیں کہ اگر ایک کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ فلانی چیزیں کریں اگر یہ فالس ہے تو فلانی اور چیزیں کریں so we have two groups of things want to do depending upon کہ کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے تو اس اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں یہ فیسلٹی موجود ہے لیکن آپ کو ایک ایکسٹرا کی ورڈ یوز کرنا پڑتا ہے وچ از دا ایلس کی ورڈ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اف اور ایلس کو ہم اکٹھا کر کے کس طرح یوز کرتے ہیں تو اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اف جی پی اے از گریٹر دین اور اکول ٹو ون یعنی یہ ہماری کنڈیشن ہے کہ اگر جی پی اے جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے then Bhola is equal to pass else Bhola is equal ٹو فیل یعنی اگر جی پی کی ویلو ہوئی نا ٹو تو کنڈیشن سیٹسفائڈ ہے نا تو وہ جو کنڈیشن ہے ویلویٹ کس پہ ہوگی وہ ہوگی ٹرو تو بھولا کی کیا ویلو سیٹ ہوگی پاس فرض کریں جی پی اے جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو ظاہر ہے کہ وہ کنڈیشن تو فالس ہو گئی تو اب از اکول ٹو پاس یہ نہیں ہوگا بلکہ ہوگا از اکول ٹو فیل تو دس از انٹرسٹنگ یعنی ایلس کی مدد سے ہم اب آلٹرنیٹ ایکشن بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ کرو ورنہ یہ دوسری چیز کرو تو ایلس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہوئی ورنہ اور اف کی اردو میں کیا ٹرانسلیشن ہوتی ہے کاش نہیں نہیں اگر ہاں سو اگر G P A is greater than equal to one تو Bhola is equal to pass ورنا از اکول ٹو فیل اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو پچھلے والی تھی اس میں فرق یہی ہے کہ اس میں یہ دو کرلی بریسز ہیں لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ یہ والی statement logically it's exactly same as a last one ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے اس میں صرف دو کرلی بریسز ڈال دیے اگر یہ کرلی بریسز ہم ہٹا بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا the the are exactly same as previous one تو یعنی اس میں صرف کاسمیٹک ڈفرینس ہے اصل میں یعنی لاجیکلی ان دونوں ایگزامپلس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے لیکن یہ جو تیسری ایگزامپل ہے اس میں دیر از اے ڈفرینس یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if G P as greater equal to one then Bhola is equal to pass mood is equal to great else Bhola is equal to fail یعنی یہ جو G P A is greater than equal to one اس کے بعد جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کیونکہ کرلی بریسز میں ہے دس از اے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ تو اگر کنڈیشن ہماری ٹرو ثابت ہوگی تو یہ دو اسٹیٹمنٹ جو ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں یہ ایگزیکیوٹ ہوں گے ورنہ بھولا از اکول ٹو فیل وہ والی اسٹیٹمنٹ جو ایگزیکیوٹ ہوگی ہماری جو چوتھی ایگزامپل ہے وہ بھی تقریباً ویسی ہی ہے لیکن اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اوپر والی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہو اور نیچے والی سمپل ہو اب دونوں جگہ پہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ لکھنے کی اجازت ہو جہاں بھی جاوا اسکرپٹ آپ کو سنگل اسٹیٹمنٹ لکھنے کی اجازت دیتی ہے وہاں پہ آپ ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ڈال سکتے ہیں اگر آپ ان ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو گروپ کر دیں یوزنگ دوز کرلی بریسز کیونکہ پھر جاوا اسکرپٹ کی نظر میں وہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ہی بن جاتی ہے سنگل کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے تو یہ جو ایگزامپل ہے اس میں اف اف کے کے لیے بھی بعد ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور ایلس کے بعد بھی ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے یہ پانچویں ایگزامپل جو ہے یہ تھوڑی سی ذرا لمبی ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب بعض لوگوں کو لیٹر گریڈ ملتے ہیں اے بی سی ڈی ای اور بعض اوقات اس کو آپ ایک نومیریکل پوائنٹس والے اسکیل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اے جو ہے وہ چار کے برابر ہے بی جو ہے تھری کے برابر ہے سی جو ہے ٹو کے برابر ہے ڈی جو ہے ون کے برابر ہے if you less than one تو یہ فیلئر والی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کا گریڈ جو ہوتا ہے ایف ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اسٹیٹمنٹس ہیں they are five statements if grade is equal to A point is equal to four so on and so forth اس میں ہوگا یہ فرض کریں کہ گریڈ آپ کا بی ہو تو کیا ہوگا سب سے پہلے پہلی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا رائٹ right? کیونکہ کنڈیشن تو فالس ہے دوسری ہوگی جیسے میں نے بتایا تھا گریڈ بی تھا تو یہ یہاں پہ کنڈیشن ٹرو ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پوائنٹس کتنے ہو جائیں گے تھری پوائنٹ ہو جائیں گے تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہوگی اس میں کچھ نہیں ہوگا چوتھی میں کچھ نہیں ہوگا پانچویں میں کچھ نہیں ہوگا تو یہ it's a reasonable set of five if statements لیکن اس میں ایک پرابلم ہے اس میں پرابلم کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ it is not very efficient یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایگزیکٹلی exactly وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں it's a correct piece of code لیکن اٹس ناٹ ویری افیشینٹ اس میں پرابلم کیا ہے یعنی وائی وائی وی سے کہ it is not very efficient کیا وجہ ہے اس کی اس کو ہم کیسے امپروو کریں گے میرے خیال میں ایک وجہ جس کی جس کی وجہ سے مجھے یہ انفیشن لگتا ہے وہ یہ کہ پانچ اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ ہوتی ہیں اور پھر جواب نکلتا we should have a better way کہ اتنی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ نہ ہو دیکھیے whenever you want to program عموماً آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ریزنبل نمبر آف اسٹیٹمنٹس اپنا کام کر جائے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چاہے گریڈ اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو ای e ہو ایف ہو جو بھی ہو ہمیشہ پانچ اف اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں I think I can do better than that اور وہ کوڈ جو ہے میں سب آپ کو دکھاتا ہوں یہ کوڈ جو ہوگا جو بھی آپ کو نظر آئے گا اس میں ہم اف ایلس کو ایک خاص طریقے سے یوز کریں گے یہ طریقہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹس یا نیسٹڈ اف اسٹرکچرس تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہی جو ابھی ہم نے ایگزامپل آپ کو دکھائی تھی اس کو ہم نیسٹنگ کر کے کس طرح دکھا سکتے ہیں تو جناب یہ جو نئے طریقے سے آپ کو وہی ایگزامپل کر کے دکھائی جا رہی ہے اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ تو وہی ہے کہ if grade is equal to A اگر گریڈ اے ہے تو آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ فور پوائنٹ oh لیکن اس کے بعد یہ ایلس آ جاتا ہے پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کو کیا تھا نہیں یعنی پچھلی ایگزامپل میں جس طرح کو دکھایا تھا اس میں ہم نے ایلس کوئی نہیں یوز کیا تھا یہاں پہ ہم ایلس یوز کر رہے ہیں اور ایلس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ایلس کے بعد ہم ایک اور اسٹیٹمنٹ ڈال رہے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ if grade is equal to B اگر گریڈ بی ہے تو پوائنٹس تین ہے ایلس پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے یہ جو ہم اف اسٹیٹمنٹ کے اندر اف اسٹیٹمنٹ ڈالتے جا رہے ہیں نا ایسے اسٹرکچر کیا کہلاتے ہیں they are called nested statements اس کو یعنی یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا میں گروپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ بڑی سی اف اسٹیٹمنٹ ہے جو یعنی اوپر والی لائن سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں جو کرلی بریس ہے نا اس پہ جا کے ختم ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جو دوسری یہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ کرلی بریس ہے وہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے ایک تیسری بھی ہے اس کے بعد ایک چوتھی بھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر اف اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ یہ والا کوڈ ایکزیکٹلی وہی کام کرے گا جو پہلے والا کوڈ کر رہا تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا افیشئنٹلی کرے گا دیکھیے اگر گریڈ آپ کا اے ہے تو پچھلے والے کوڈ نے کیا کرنا تھا اس نے پانچ کمپیرزن کرنے تھے پہلے پہلی اسٹیٹمنٹ وہ چلاتا پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں یہاں پہ ایسا ہوگا if grade equal to A وہ کہے گا point equal to four point oh اور اس کے بعد وہ ایگزٹ کر جائے گا اس اسٹیٹمنٹ کو یعنی وہ آخری کرلی بریس سے پھر باہر نکل جائے گا دیٹس اٹ اگر گریڈ بی ہوگا تو وہ پہلا کمپیرزن کرے گا grade if grade is equal to A وہ گریڈ تو اے نہیں ہے تو ایلس میں جائے گا وہاں پہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے if grade is equal to B تو گریڈ واقعی بی ہے وہ پوائنٹس کو تھری پوائنٹ ہو کے اکول کرے گا اور پھر اف سے باہر نکل جائے گا تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہزاروں گریڈز اس اف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے چیک کریں تو آن ایوریج آپ تقریباً two if statements. On average, you'll be to do everything in two if statements یا تھری میں کر لیں گے آپ لیکن وہ جو پچھلے والا میں نے آپ کو اسٹرکچر دکھایا تھا اس میں ہر پاس میں ہمیشہ پانچ اف اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی چاہے grade A B C D F کوئی بھی ہو ہمیشہ پانچ اف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی یہاں پہ ڈپینڈنگ اپون کے گریڈ کیا ہے کم اف اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں یہ والی جو نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹ ہیں یہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ذرا زیادہ افیشینٹ ہے compare to the structure that we saw earlier تو اس کی ہم تھوڑا عرصے کے بعد بھی کچھ بات کریں گے تو یہ تو ایک آپ کی انٹروڈکشن تھی اف ایلس اسٹرکچر سے سب سے سادہ اس میں اسٹرکچر جو تھا وہ صرف سادے ایف کا اسٹرکچر تھا اس سے زیادہ کمپلیکس جو تھا وہ اف اور ایلس کا اسٹرکچر تھا اور سب سے آخر میں جو ہم نے موسٹ کمپلیکس اسٹرکچر دیکھا کہ یہ اف ایلس ملٹیپل ہوں اور نیسٹڈ فارم میں ہوں اب ہم بات کرتے ہیں سوئچ اسٹرکچر کی سوئچ اسٹرکچر جو ہے یہ بھی ڈیسیزن میکنگ کے لیے یہ بھی فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اس میں بھی ایک کمپیریزن ہوتا ہے یعنی ایک کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اور اس کنڈیشن کے مطابق آگے اسٹیپس لیے جاتے ہیں لیکن یہ ذرا مختلف انداز میں اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس کو ذرا ہم ایک نظر دیکھتے ہیں یہ جو ایگزامپل اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم ایگزیکٹلی exactly وہی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے اف کی مدد سے کی تھی using the nested if structure اس امپلیمنٹیشن میں اور اس امپلیمنٹیشن میں فرق آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے شاید ابھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن جب آپ ان دونوں کو کچھ عرصہ یوز کریں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسٹرکچر جو ہے ذرا نسبتاً آسان ہے this is a simpler structure compare to the structure یعنی فار دس پرٹیکولر ایپلیکیشن اس ایپلیکیشن میں جہاں پہ ہم صرف ایک گریڈ کو پوائنٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہے بہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو نہ لگ رہا ہو لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا اس اسٹرکچر کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ سوئچ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے یہاں تو گریڈ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ میں it always start with switch keyword اور اس کے بعد ایک ایکسپریشن ہوتا ہے یہ ایکسپریشن یہاں پہ جو ہے ایک ویریبل ہے جو گریڈ ہے تو اب ہونا کیا ہے اب ہونا یہ ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ جو آپ مختلف کیس لکھے نظر آ رہے ہیں نا ان کے سامنے ہر کیس کے سامنے ایک لیبل لکھا ہوا ہے تو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ جو گریڈ کی ویلو ہے نا اس کو ہر ایک لیبل سے میچ کرے گی and depending upon the match یہ کسی لیبل کو ایگزیکٹ کرے گی یہ جو ایک دو میں پھر کہہ لوں کیس کے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ ایک لیبل لکھا ہوا ہے یہ اس کی ٹرمنالوجی ہے اور اس لیبل کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک کولون بھی لکھا ہوا ہے تو سوئچ اس کے بعد ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد کرلی بریس شروع ہوتی ہے اور اینڈ میں ایک کرلی بریس ختم ہوتی ہے لیکن بیچ میں کیا ہے بیچ میں مختلف کیس اسٹیٹمنٹس ہیں سارے کی ساری یہ کیس اسٹیٹمنٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس سے شروع ہوتی ہیں اس کے بعد لیبل ہوتا ہے اس کے بعد کولن ہوتا ہے اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد ایک بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے تو سوئچ اسٹرکچر میں ہوتا یہ ہے کہ گریڈ کی ویلیو جو ہے یہ جو ہر کیس میں مختلف لیبلز ہیں ان سے کمپیئر کی جاتی ہے فرض کریں گریڈ کی ویلیو ہے بی ہوگا کیا ہوگا یہ کہ سوئچ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ پہلے کیس کو دیکھے گی اب گریڈ کی ویلیو بی ہے یہاں پہ لیبل اے ہے یہ تو میچ نہیں کرتے وہ کچھ نہیں کرے گی وہ دوسرے کیس میں جائے گی وہاں پہ لیبل کیا ہے بی گریڈ کی ویلیو ہے کیا بی تو اس کا مطلب میچ آ گیا جب یہ میچ آ جائے گا تو اس کیس کے نیچے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ ہونا پڑے گا تو points equal to three point ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب آپ سوئچ سے نکل جائیں سب سے پہلا کام دیکھیں کہ ویلو کیا ہے گریڈ کی دوسرا کام اس کو میچ کریں لیبل سے جس لیبل پہ میچ ہوتا ہے اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں اور اس کے بعد ہم نے بریک کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نکل جائیں تو ہوگا یہ اگر گریڈ کی ویلو بی ہے تو یہ کیس بی پہ آئے گا پوائنٹس کو اکول کرے گا تھری پوائنٹ ہو گئے پھر اس کو بریک نظر آئے گا یہ سوئچ سے نکل جائے گا تو یہ ہوتا ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ میں کہ ایک ویریبل ہوتا ہے اور کچھ لیبلز ہوتے ہیں ان کی آپس میں میچنگ ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا میچ اس پرٹیکولر کیس میں جس میں میسڈ لیبل لکھا ہو اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اس میں ایک بات اور بھی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا اس اسٹیٹمنٹ میں ایلس تھا نا کہ اگر اف والی چیزیں ٹرو نہیں ہے تو یہ پھر ایلس والی چیز جو ہے نا اسے آپ ایگزیکیوٹ کر دیں یہاں بھی ایک ایسی چیز ہے یہ ہے ڈیفالٹ یعنی ایک تو ہے نا اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ایک کیس ہے اے کا کا بی سی کا ڈی کا ایک کیس کون سا ہے ڈیفالٹ کا کہ if all of the above are not matched تو یہ ڈیفالٹ کیس بن جاتا ہے تو ڈیفالٹ کے بعد جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹ ہو جاتی ہیں اور ڈیفالٹ اسٹیٹمنٹ عموماً آخری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے سوئچ کی تو اس کے بعد بریک کی لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بات تو ویسے ہی ختم ہو چکی تو اگر فرض کریں گریڈ آپ کا ایف ہوگا تو کیا ہوگا پہلے والا کیس میچ نہیں ہو رہا دوسرا بھی نہیں ہو رہا تیسرا بھی نہیں ہو رہا چوتھا بھی نہیں ہو رہا پانچواں کیا ہے اس میں میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ if none of the above is true تب کیس جو ہے ڈیفالٹ کیس ہے تو آپ پوائنٹس کو زیرو پوائنٹ زیرو کر دیں تو یہ ہے ایک سوئچ اسٹرکچر اس کی ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل میں جو ویریبل ہے سوئچ کا وہ ہے انکوائری تو ایک کسٹمر جو ہے وہ انکوائری دیتا ہے یا وہ ایپل کہتا ہے یا پھر وہ اورنج کہتا ہے یا پھر وہ گریپس کہتا ہے اگر وہ ایپل کہتا ہے تو جناب فوراً پہلے والا کیس جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے اور ڈاکومنٹ کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے ایپل کی پرائس پر کلو گرام جو لکھی جاتی ہے اگر وہ سوری میں نے اورنجز کہا تھا اگر وہ مینگوز کہتا ہے تو مینگوز کی پرائس آ جاتی ہے اگر وہ گریپس کہتا ہے تو گریپس والا کیس میچ ہو جاتا ہے گریپس کی پرائس آ جاتی ہے اور اگر وہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ٹائپ کرتا ہے تو ایک ایک لحاظ سے ایک ایرر میسج آ جاتا ہے تو ہم لکھتے ہیں ڈیفالٹ پھر ہم لکھتے ہیں document dot write inquiry plus یعنی ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں انکوری آپ کو یاد ہے انکوری کیا چیز ہے انکوری وہ جو اوپر ویریبل جہاں سے ہم اسٹارٹ ہوئے تو سب سے پہلے تو انکوائری کے اندر جو ویلو ہے وہ لکھو اس کے بعد کوشچن مارک لگاؤ اس کے بعد لکھو پلیز ریٹرائی یہ ایسا ہی ہے جس طرح <clears throat> ایک مینیو میں آپ سے کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ جو آپ کا فروٹ ہے اس کی اس کا نام انٹر کریں اگر آپ ایپل انٹر کرتے ہیں دیٹس فائن مینگوز کرتے ہیں دیٹس فائن گریپس کرتے ہیں دیٹس فائن لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ کرتے ہیں تو کمپیوٹر آپ سے ایک لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیا چیز ہے ری ٹرائی کریں یعنی ایپل مینگوز گریپس اس میں سے کوئی چیز انٹر کریں تو خیر اصل بات جو ہے وہ تو سوئچ کی تو اس کو ہم سمرائز کر لیں کہ سوئچ والا اسٹرکچر جو ہے یہ ڈسیزن میکنگ کا اسٹرکچر ہے اور یہ شروع ہوتا ہے سوئچ کے کی ورڈ سے اس کے بعد ویریبل ہوتا ہے بریکٹس میں اس کے بعد کرلی بریسز شروع ہوتے ہیں کرلی بریس وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ میں جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بیچ میں مختلف کیسز ہوتے ہیں اور آخری کیس اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیفالٹ کا کیس ڈال سکتے ہیں کہ اگر if none of the case is match then the default case is default تو یہ تھا آپ سوئچ اسٹیٹمنٹ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو مزید اندازہ ہوگا لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے یہ اف ایلس کا اسٹرکچر بھی دیکھا آپ نے یہ سوئچ کا اسٹرکچر بھی دیکھا دونوں خاصے ملتے جلتے ہیں اسپیشلی وہ جو گریڈس کی کمپٹیشن کر رہے تھے نا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ گریڈس کو جو ہم پوائنٹس میں کنورٹ کر رہے تھے using the if statement that was fine لیکن ہم نے پھر اسی چیز کو سوئچ کی مدد سے بھی کیا and that seems fine as well سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے دیکھیں نا دونوں کانسٹرٹ کے ذریعے ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں لیکن اب اب ہم نے چوائس کرنی ہے ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سا سلیکٹ کریں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ جو گریڈز والی ہم چیز کر رہے تھے اس کے لیے یہ اف ایلس بہتر تھا یا پھر یہ سوئچ والا اسٹرکچر بہتر تھا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک جنرل سا پرنسپل بتاتا جاؤں وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک سنگل ویریبل کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کی مختلف ویلیوز ہیں بیسڈ آن دوز مختلف values you are going to take various actions ایسی صورت میں کہ جب ایک صرف سنگل ویلیو کی ویلیویشن ہو رہی ہے ایک سنگل ویلیو پہ بیس کر کے کنڈیشن چیک ہو رہی ہے ایسی سچویشن میں عموماً سوئچ بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے جو ایکشن لینا ہے اس کا تعلق ہے ملٹیپل ویریبل سے یعنی آپ نے ملٹیپل چیزوں کو دیکھنا ہے ان کی ویلیوز کے مطابق ایکشن لینا ہے تو میرے خیال میں اف ایلس جو ہے وہ ذرا بہتر رہتا ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھا دوں کہ یہ جو ایگزامپل سیون میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو کچھ اس کو ہم نے اف کی مدد سے امپلیمنٹ کیا ہے اگر اسی چیز کو آپ سوئچ کی مدد سے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خاصی پرابلم ہوگی یعنی وہ اتنا ایلیگنٹ نہیں لگے گا اتنا خوبصورت نہیں لگے گا لگے گا اتنا چھوٹا کوڈ نہیں لکھا جائے گا so again with experience you are going to learn where to use if where to use switch لیکن یہ جو سچویشن اس وقت میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں میرے خیال میں اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا بہتر ہے میں اس سچویشن میں اف کے علاوہ کچھ نہیں یوز کروں گا وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ ملٹیپل ویلیوز کو ہم چیک کر رہے ہیں اگر سنگل ویلیو ہی ہوتی نا اگر ایک سنگل ویریبل پہ ہم چیکنگ کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں میں سوئچ کو یوز کرتا جس طرح ہم وہ گریڈ کی صورت میں کر رہے تھے لیکن یہاں پہ میرے خیال میں یہ اتنا فیزیبل نہیں ہوگا تو اس سچویشن میں میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ جو ہیں دے برنگس بیٹر کوڈ یعنی ان کی مدد سے جو کوڈ ملتا ہے دیٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ تو جناب یہ تو ہم نے ڈسیزن میکنگ کر لی اب ہم لوپس کی طرف آتے لوپس بھی ان کا ہم نے تذکرہ الگریزم کے سلسلے میں کیا تھا اور اس کے علاوہ مختلف اگزامپلز جو ہم کرتے رہے ہیں بعض اوقات ہمیں لوپس کی ضرورت پڑتی رہی ہے ہم وائل لوپ کو کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں آج ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہی فلو چارٹ دکھانا چاہوں گا جو ہم نے الگریزم کے سلسلے میں دیکھا تھا کہ ایک لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے لوپ کا مطلب بڑا سادہ سا ہوتا ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو آپ ہر آئٹریشن پہ چیک کرتے ہیں اگر وہ ٹرو ہو تو آپ پورا لوپ چلاتے ہیں ورنہ آپ لوپ سے نکل جاتے ہیں دوبارہ چیک اگر ٹرو ہو آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس پرفارم کی پھر کنڈیشن چیک کی ٹرو ہے پھر پرفارم کی تو آپ یوں ہی کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے ٹرو رہتی ہے جو ہی وہ فالس ہوتی ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو لوپ کیا ہے لوپ میں you have a set of statements and you execute through them repeatedly given a condition is true Java کا تعلق ہے اس میں ہم دو طریقے سے لوپس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک وائل کا طریقہ ہے دوسرا فور کا طریقہ ہے وائل کا طریقہ جو ہے یہ تو ہمارا جانا پہچانا ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں بڑا سادہ طریقہ ہے کہ ایک کنڈیشن دی ہوتی ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں اگر وہ چیک آؤٹ ہو جائے یعنی وہ صحیح ہو تو آپ آگے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں جب آپ یہ جو وائل والا بلاک ہوتا ہے جو ایک کرلی بریس سے شروع ہوتا ہے کرلی بریس پہ اینڈ ہوتا ہے جو ہی اس بلاک کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں آپ پھر اوپر چلے جاتے ہیں پھر اسٹیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں پھر کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں وہ ٹرو ہو تو پھر ان سب کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کلوز کرلی بریس سے پہنچتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں and you keep on doing that you keep on doing that until you reach the point کہ جب کنڈیشن جو ہو وہ فالس ہو جائے um, یہ کنڈیشن جو ہے یہ اس بات کا خیال رکھیں یہ پیرنتھس میں کلوز کر کے کی جاتی ہے آپ کو ایک ایگزامپل اور دکھا دیں اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ while tank is full is equal to false جب تک ٹینک فل نہیں ہے تو tank is equal to tank plus bucket یعنی اس میں بکٹ سب ڈالتے رہیں اب یہ بتائیے جب یہ لوپ ختم ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت tank is full is equal to کیا ہو چکا ہوگا ٹرو ہو چکا ہوگا دیکھیں نا یہ لوپ اس حد تک چلے گا جب تک وہ ٹرو نہیں ہوتا کیونکہ جو ہی وہ ٹرو ہوتا ہے یہ وائل والی کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ فالس ہو جاتی ہے تو وین ٹینک از فل آپ اس وائل لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب ٹینک جو ہے وہ فل ہو گیا ہے ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں اس ایگزامپل کا تذکرہ بھی ہم پہلے آپ کے ساتھ کر چکے ہیں اس میں ہم ایکس کو انیشلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک وائل لوپ شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں while X is less than six thousand آپ یہ یہ چیزیں کرتے جائیں آپ سب سے پہلے تو ایکس کی ویلو لکھتے ہیں پھر ایکس کو انکریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں you keep on doing that you keep on doing that آپ ایکس کو انکریمنٹ کرتے جاتے ہیں کنڈیشن کو چیک کرتے جاتے ہیں ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب ایکس جو ہے وہ سکس تھاؤزینڈ کے برابر ہو جائے گا جو ہی برابر ہوگا وہ کنڈیشن انٹرو ہو جائے گی اور آپ لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے تو جناب یہ تو کچھ ایگزامپلس تھیں وائل لوپ کی that is check a condition if it's true keep on doing these things ایک اور طریقہ اسکرپٹ میں جو لوپنگ کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے اب اس کا تذکرہ کرتے ہیں that is the for loop F O R for loop اب فور لوپ کی جو پہلی ایگزامپل ہے اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو وائلڈ لوپ کی ایگزامپل دکھائی تھی نا آخری اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یوزنگ دا فور لوپ اس وقت آپ کو دو کوڈ سیگمنٹس نظر آ رہے ہیں دونوں جو ہے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کرتے ہیں بالکل ایک جیسے ہیں لاجیکلی اس میں کوئی فرق نہیں لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ یہ جو پہلے والا یعنی وائل والا جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس میں کتنی لائنیں ہیں one two three four five اور جو فور میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اس میں کتنی لائن نظر آ رہی ہیں تین تو یعنی یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ پریفر کریں گے کہ وائل نہ یوز کریں آپ فور لوپ یوز کریں کیونکہ ذرا آسانی ہے ذرا کمپلیکسٹی کوڈ کی کم ہو جاتی ہے تو ذرا اب اس وائل لوپ کو تو رہنے دیں اس فور پہ ذرا ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصے کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ فور سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد بریکٹس ہوتی ہیں اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس اسٹیٹمنٹ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاؤنٹر ویریبل ایک لحاظ سے ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب X is equal to one اس کے بعد ایک کنڈیشن ہے X is less than six thousand for loop میں ہوتا یہ ہے کہ جب فور لوپ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے تو انیشلائز کرتے ہیں کاؤنٹر ویریبل کو جس کو ہم یہاں پہ ہم نے ایکس رکھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ایکس ٹو ون اس کے بعد کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ بھائی is X less than six thousand ہاں ہاں کیوں نہیں ایکس ون ہے تو ظاہر ہے it is less than six thousand اگر ایسا ہو تو یہ پھر جو فور لوپ کے اندر اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا یہاں پہ لکھی ہوئی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایکس یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کر لیتا یہاں پہ تو میں نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھی یہاں پہ آپ پچاس اسٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے تھے تو سب سے پہلے انیشلائز کیا کنڈیشن چیک کی اگر کنڈیشن کا جواب ٹرو آیا تو آپ نے جو لوپ کے اندر جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر لیا پھر آپ اوپر آ گئے اب آپ نے وہ انیشلائز جو کیا تھا اس کو بھول جائیں اب آپ نے بات کرنی ہے اس آپریشن کی یعنی یہ جو تیسری فور لوپ کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ تھا ایک آپریشن یعنی ایکس کو انکریمنٹ کر دیں تو پہلے تو ہم نے یہ کیا کیا تھا نا انیشلائز کنڈیشن چیک کی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپریشن کیا اور پھر کنڈیشن چیک کی تو آپ نے ایکس پہلے ون تھا اس کو آپ نے انکریمنٹ کیا ٹو ہوا کنڈیشن چیک کی the condition is still true condition true ہے تو آپ نے پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایکس کو ایگزیکٹ کر دیا پھر اوپر گئے پھر آپریشن کیا اب ایکس کی ویلو کیا ہو جائے گی تھری کنڈیشن چیک کی اب بھی ٹرو آپ یہ کرتے جائیں گے یعنی آپریشن کریں کنڈیشن چیک کریں اور پھر باقی جتنی چیزیں ایگزیکیوٹ کریں آپریشن کریں کنڈیشن چیک کریں پھر وہ جو جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں اور آپ یہ کرتے رہتے ہیں so that is a for loop سب سے پہلے انیشلائز کرتے ہیں اس کے بعد کنڈیشن چیک کرتے ہیں اور جتنی بھی فور کی اسٹیٹمنٹس انہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد جا کے آپریشن کرتے ہیں جو عموماً انکریمنٹ کا آپریشن ہوتا ہے کنڈیشن چیک کرتے ہیں اور and you keep on doing that تو یہ ایک فور لوپ تھا فور لوپ کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتے ہیں ابھی ہم نے ایکس کو انیشلائز ایز ون کیا تھا یہاں پہ ہم نے ایکس کو انیشلائز کیا ہے نائنٹی نائن کے ساتھ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکس جو کاؤنٹر ویریبل آپ کا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے it could be a positive number it be zero it could difference تو وہاں پہ ہم ایکس کو ون سے اسٹارٹ کیا تھا یہاں پہ ہم نے ایکس کو سے اسٹارٹ کیا تو پچھلے لوپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا یہی کہ اب یہ جو نمبر آف لائن اب ذرا کم لائنیں پرنٹ ہوں گی پہلے تو تقریباً چھ ہزار ہوئی تھی اب سے اب اس سے تقریباً سو کم لائنیں پرنٹ ہوں گی ایک اور ایگزامپل اس میں اور پچھلی ایگزامپل میں زیادہ فرق نہیں ہے خاصا فرق ہے یار دیکھیں یہاں پہ ہم ایکس کو انیشلائز کس سے کر رہے ہیں سکس تھاؤزینڈ سے اس کے بعد ہماری کنڈیشن ہے کہ is X greater than zero اور جو ہمارا آپریشن ہے وہ خاصا مختلف ہے compare to the previous case یہاں پہ ہم انکریمنٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کو کم کر رہے ہیں we are seeing X is equal to X minus one تو پہلے ایکس کی ویلو سکس تھاؤزینڈ ہوگی اگلی دفعہ کیا ہو جائے گی five thousand nine hundred ninety nine اور یہ کم ہوتی جائے گی تو یہاں پہ یہ اس سے انٹرسٹنگ لوپ وہاں پہ ہم ایک دو تین چار پانچ اس طرح کر کے پرنٹ کر رہے تھے یہاں پہ ہم الٹا پرنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم سکس تھاؤزینڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں پھر فائیو نائن نائن نائن پہ جاتے ہیں پھر فائیو نائن نائن ایٹ پہ جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں کہاں پہ جا کے روکیں گے جناب اس کا تعلق ہے کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن ہے as long as X is greater than zero تو ایکس اکول ٹو ون جو ہے وہ it is greater than zero لیکن جو ہی ایکس زیرو ہوگا ہم اس فور لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے اب یہ بتائیے کہ یہ لوپ جو ایگزیکیوٹ کرے گا کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا اس میں کتنی ایڈریشنز ہوں گی ظاہر ہے کہ ہم اسٹارٹ تو سکس تھاؤزینڈ سے کر رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف ایٹریشنس کتنی ہوں گی اگر ہم سکس تھاؤزینڈ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ون پہ فنش کر رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف ایٹریشن ہوں گی سکس تھاؤزینڈ اب یہ ایک اور ایگزامپل دیکھیے اس ایگزامپل میں اور پچھلی ایگزامپل میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف کنڈیشن کا ہے وہاں پہ تھا ایکس گریٹر دین زیرو یہاں پہ ایکس از لیس زیرو مجھے یہ بتائیے کہ یہ والا جو فور لوپ ہے یہ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا یعنی اس میں کتنی ہوں گی سوچ لیں سکس تھاؤزینڈ ون نہیں جناب اس میں تو یہ ایک دفعہ بھی آئیٹریٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شروع جناب ایکس جب کرتا ہے تو اس کی ویلو ہوتی ہے سکس تھاؤزینڈ اس کے بعد کنڈیشن چیک ہوتی ہے کہ کیا X is it less than zero six thousand less than zero no تو جو ہی کنڈیشن فالس ہوتی ہے ہم لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو یہ لوپ جو ہے یہ صفر دفعہ ایگزیکٹ کرے گا یعنی یہ لوپ کچھ نہیں کرے گا یہ لوپ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ پہلی ہی دفعہ پہلی ہی آئٹریشن شروع ہونے سے پہلے کنڈیشن ہماری فالس ہو گئی ہے اس لیے یہ لوپ جو ہے یہ ایک بھی آئٹریشن نہیں کرے گا تو جناب یہ فور کی بات تو ختم ہوتی ہے یہاں پہ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ فور بھی ایک لوپ ہے وائل بھی ایک لوپ ہے ان میں سے بہتر کون سا ہے ہم نے اگزامپل دونوں کی دیکھی ہیں بلکہ ایک ایسی پرابلم تھی جس میں ہم نے اس پرابلم کو دونوں طریقے سے سالو کر کے بھی دیکھا ہے تو ان میں سے بہتر کون سا ہے تو جس طرح زندگی کے اور بھی بہت سے جو انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا جواب ہوتا ہے اٹ ڈپینڈز تو اس سوال کا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ فور یوز کرے یا وائل یوز کرے it it the problem is ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ایک پرابلم سالو کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فور لوپ جو تھا وہ زیادہ کمپیکٹ فارم میں بنتا تھا یعنی بہت کم لائنوں میں ہمارا سولوشن آیا تھا ویر وائل لوپ جو تھا وہ ذرا اس میں ہمیں نسبتاً زیادہ لائنیں لکھنی پڑتی تھیں لیکن جیسے میں نے بتایا اٹ ڈپینڈس لیکن سچویشن بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں کامنلی فور لوپ یوز کیے جاتے ہیں اور بعض ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں کامنلی وائل لوپ یوز کیے جا سکتے ہیں اور اس میں طریقہ خاصا آسان سا وہ یہ کہ when you know the exact number of جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے چھ ہزار دفعہ یہ کام کرنا ہے یا پھر پانچ دفعہ یہ کام کرنا ہے then you use the for loop بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی دفعہ آئٹریٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ ہمیشہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کنڈیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو آپ لوپ سے نکل جاتے ہیں تو بات یہ بنی کہ if you know the exact number of iteration use the for loop if you know that the number of iteration is a condition then use the while loop بعض سچویشن ایسی آئیں گی کہ جہاں پہ دونوں سے بڑی آسانی سے کام چل جاتا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جون سا مرضی لوپنگ اسٹرکچر یوز کریں یہ فور لوپ جو ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا اس کا نیکسٹ ٹائم بھی خاصا ہم تذکرہ کریں گے جب ہم اریز کا مسئلہ کھولیں گے اریز اور فور لوپس مل کے ایک بڑا انٹرسٹنگ کمبینیشن بنتے ہیں جن کے ذریعے بعض پرابلم جو ہیں خاصی آسانی سے سالو کی جا سکتی ہیں تو جناب آپ ذرا سمرائز کر لیں آج جو جو ہم نے باتیں کی پہلی بات تو ہم نے فلو کنٹرول کی کی ڈسیزن میکنگ کی کی اس کے بارے میں پتا تو ہم نے بہت دیر سے تھا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ڈسیزن میکنگ کو جاوا اسکرپٹ میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو آج ہم نے اس کے دو مختلف کانسٹرکٹ دیکھے ایک ہم نے اف والا کانسٹرکٹ دیکھا اور دوسرا سوئچ والا ہم نے یہ دیکھا کہ سوئچ کانسٹرکٹ عموماً تب زیادہ یوزفل ہوتا ہے جب صرف ایک ہی ویریبل ہو جس کی ویلو پہ بیس کر کے آپ مختلف ڈیسیجن لے رہے ہوں تو ایسی صورتوں میں آپ سوئچ والا کانسرٹ یوز کرتے ہیں جب ذرا ڈیسیزن میکنگ نسبتاً کمپلیکس ہو جب ملٹیپل ویریبلز ہوں ان کے ملٹیپل انٹریکشن ہوں اس صورت میں اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے جہاں تک لوپس کا تعلق ہے اس میں ہم نے وائلڈ لوپ بھی دیکھا اور فور لوپ بھی دیکھا اور اس میں ڈسکشن کا لبے لباب یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنی دفعہ آئٹریٹ کرنا ہے لوپ کے اندر ٹوٹل کتنی دفعہ آپ نے لوپ کرنا ہے تو آپ فور لوپ یوز کریں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سچویشن ہو تو آپ وائل لوپ یوز کریں وائل لوپ جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ایک کنڈیشن کے میٹ ہونے پہ جو ہی وہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں جس طرح ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ جو ہی آپ کا ٹینک فل ہوتا ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو آپ ٹینک کے فل ہونے کو چیک کرتے رہتے ہیں جو ہی فل ہوا آپ اس سے ایگزٹ کر گئے نیکسٹ ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اریز پہ ہوگا اریز جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو اکثر لینگویجز میں پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اریز جو ہے جاوا اسکرپٹ میں کس طرح امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اریز کو ہم یوز کس طرح کرتے ہیں اسپیشلی اریز کو ہم فور لوپس کی مدد سے کس طرح بہت یوزفل طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ